وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سوال میں بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ بنا وسیلے کے بھی خدا نہیں ملتا یہ جملہ کفریہ جملہ ہے کیا نہیں تو یہ بالکل بھی کفریہ جملہ نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے کوئی ضروریات دین کا انکار ہو رہا ہو یا کوئی دین کی ضروری بات یا عقائد کا انکار ہو رہا ہو بلکہ اس میں تو ایک عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جلہ کی ذات بابرکت کے کا قرب اگر حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے وسیلہ ضروری ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر بہت ساری روایت قرآن کی آیات اور حدیث سے پیش کی جا سکتی ہے لیکن ایک حدیث حدیث قدسی ہے جو یہاں پر حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو فرمان اللہ کا ہو اور اسے بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو ٹھیک ہے تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں تو حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ عز و جلہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ فرماتے یعنی یہ اللہ کا فرمان ہے کہ رب ہونے کو ظاہر بھی نہ فرماتا تو اللہ تو رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن اللہ عز و جلہ نے اپنی ربویت کا جو اظہار فرمایا ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا اور محبوب کو دنیا میں پیدا فرمایا اللہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے لیکن یہ اس کی شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور پھر حضور نے ہمیں رب کا پتہ بتایا پھر حضور نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا تو یہ وسیلے ہی کے ذریعے سے تو ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہوئی اللہ کا پتہ ہمیں ملا کہ اللہ وہ ذات ہے جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے ساری کائنات کو پالنے والا ہے جو معبود حقیقی ہے اور باقی سب معبودان باطل ہیں صرف اللہ ہی خدا ہے تو یہ کس نے بتایا یہ حضور ہی نے بتایا حضوری کے وسیلے سے ہمیں معلوم پڑا تو یہ بات یہاں پر سمجھانے کی ہے اب اگر کوئی شخص دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں اور وہ صرف جو ہے مطلب اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگے تب بھی اللہ دعا سنتا ہے تب بھی اللہ سنتا ہے سمیع اور بصیر ہے اللہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ کا اگر وسیلہ پیش کریں گے تو اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا اور جلد قبول فرمائے گا تو یہ وسیلے کے ہم قائل ہیں قرآن میں اس کی تعلیم دی گئی اور قرآن میں بھی موجود ہے کہ تم اپنے لیے وسیلہ تلاش کرو تو خود قرآن میں اس کا کی آئے کریمہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے